نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے والے پاکستان اس کلمے والے پاکستان پہ قربا اپنی جان ہے ملی ملی ملی ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ہر دستور محمد کو اپنا دستور بنائیں گے ہر دستور محمد کو اپنا دستور بنائیں گے رہبر اپنا رب کی درتی رہبر اپنا رب کی دھرتی پر رب کا قرآن ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے عرب و عجم کے ہر مسلم کی امیدوں کا محور ہے عرب و عجم کے ہر مسلم کی امیدوں کا محور ہے یہ ہے مدینہ ثانی وہ یہ ہے مدینہ ثانی وہ جو میرا پاکستان ہے ملی ملی ملی ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے بلی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے رشوت جھوٹ کرپشن ظلم و ستم کی کالی راتوں میں رشوت جھوٹ کرپشن ظلم و ستم کی کالی راتوں میں یہ اجلا اسلاف کرستا اسلاف کا رستہ کتنا عالیشان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے آؤ لوگوں ہم مل کر توڑے ان بارتی پنجوں کو آؤ لوگوں ہم مل کر توڑے ان جن پنجوں میں قید ابھی وہ جن پنجوں میں قید ابھی تک شارگ پاکستان ہے ملی ملی ملی ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی باقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ہر بچے ہر بوڑھے ہر خاتون کے سر پر سایا ہو ہر بچے ہر بوڑھے ہر خاتون کے سر پر سایا ہو عہد عمر کو زندہ کرنا عہد عمر کو زندہ کرنا ہر دل کا ارمان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ہر اقلیت ہر مظلوم کی داد رسی ہے کام اپنا ہر اقلیت ہر مظلوم کی داد رسی ہے کام اپنا خدمت خلق کے جذبوں سے خلق کے جذبوں سے سر شارر ایک جوان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے نظریہ پاکستان پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے ملی مسلم لیگ ہمارے جذبوں کی پہچان ہے